وخاتم تمند بلتی موہن باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قهر الفتن العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله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 وہ ایک ایسی درختار ہے جس کا فیض پوری دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گیا اور کیسے نہ پھیل جاتا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نالو تو یہ سب رحمت اللہ علیہ جس وقت دار دیوبند کی بنیاد رکھنے لگے تو فرمایا کہ کل میں ایسے انسان کے ہاتھ سے سنگے بنیاد رکھواؤں گا جس کے دل و دماغ سے کبیرہ گنا تو کیا کبھی سبیرہ کا بھی گزر نہیں ہوا مدرسے کی سب سے پہلی اینٹ جس شخص سے رکھواؤں گا وہ اتنا مقبول ترین بندہ ہے کہ قبیرہ گنا تو اس کے قریب کیا کوئی آیا ہوگا کبیرہ گنا کا بھی دل سے گزر نہیں ہوا اور وہ تو میاں ملنے کا جو رحمت اللہ کس قدر درجیدہ لوگ تھے اس دار کی بنیاد رکھنے والے کہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ تھے اور کہیں اور بزرگ تھے بہرحال بہت سیدھا قسم سے اللہ والے تھے جن سب نے مل کر کے اس دارالعلوم کی بنیاد رکھی اور خدا بند کریم نے اس کو اتنی قبولیت عاللہ عطا فرمائی کہ مشرق سے مغرب شمال سے جنوب کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں دار العلوم دیوبند کا فیض موجود نہ کچھ ایسے خلوص پہ بنیاد رکھی گئی اور بزرگوں سے سنا کہ میاں ملے کا رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے ایک روپیہ جو چندہ دیا تھا دیوبن کے خزانے میں وہ روپیہ آج بھی موجود ہے واضح لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دیوبندی لوگ تو ولیوں کو مانتے ہی نہیں ہم سے زیادہ تو کوئی ولیوں کو ماننے والا ہے ہی نہیں ہم نے بنیاد ولیوں سے رکھوائی اس اللہ کے بندے نے ایک روپیہ چندہ دیا سوا تو سال ہو گئے ہم اس روپئے کو سنبھالے ہوئے تو پہ کیسے مجھ سے پہلے مولانا فرما رہے تھے کہ عربی مدارس میں جو افراد پیدا فرمائے دنیا کی کوئی طاقت اس قسم سے انسان پیدا نہ کر سکے اور آگے بھی میں اعلان کرتا ہوں ان عربی مدارس کے سوا کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا یہ تو ایک لوگوں کا عام مزاج ویسے بنا ہوا ہے کہ جب بیٹھکوں میں ہوٹلوں میں گاڑیوں میں بسوں میں بیٹھ کر یہ کہنے کا جو مولویوں نے بےڑا گرد کر دیا یہ ہوائی جہاز اگوا کرنے والے مولوی تھے جنہوں نے ہوائی جہاز اگوا کیا یہ کون سے مدرسے کے سارے تحصیل ہیں اور انہوں نے جو کرونجا مولانا باہر منگوائے ان میں کون سے عالم ہیں تمہاری جان کو کتنی بن جائے تم نے الزام مولویوں کو دینا ہے مولانا فرما رہے تھے کہ پاکستان مولویوں نے بنایا کسی بابو سے پوچھ کے تو دیکھو کہ مولوی پاکستان بنا سکتا تھا بالکل نہیں مانیں گے ایک عام ذہن بن گیا کچھ بھی ہو ان کے خلاف ذہن رہے گا سوچا کبھی نہیں کہ ملک کے لیے قوم کے لیے ملت کے لیے جتنے تقریبی عناصر ہیں وہ سب کالج کی پیداوار ہے عربی مدرسے کی پیداوار ہے اور یا میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں سینتالیس سے لے کر آج تک بلکہ مشترکہ دو بندی بریلوی اہل حدیث سب کو ملا لو ایک مولوی ثابت نہیں کر سکتے جس نے ملک کے ساتھ غداری کی یا پھر میں بتلاؤں کہ بابو نے پاکستان بیچ کے کھایا ان سے میں کیا گلا کروں میرا گلا تو تم سے ہے جتنے اچھے تندرست صحت مند لڑکے ہوں گے وہ سارے کالج کے لیے جس بچے کی آنکھ مر جائے ہاتھ مر جائے لت مر جائے اس کو لے کر بھی مدرسے میں آتے ہیں اور جو بس اے گنڈا منڈا ہے تو قرآن آدھی بھی بنانا ہے ہوشیار بیدار دماغ انگریز کے لیے اندھے کاڑے لنگڑے للے خدا کے لیے کہتا ہے کہ ان کی والدہ کا بھی بڑا شوق ہے بڑا شوق نہیں کرے گی اور ان کو اس کو پھکڑے میں ملائے گی کہاں لے کے جائے گی یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی مال بھی آج کل کے صحیح نہیں رہے اور مٹیریل تم جیسا ڈالو گے ویسا ہی مال تیار ہوگا کبھی اپنے مٹیریل کا بھی تو خیال کرو کون تم نے ادھر دے رکھا ہے کس کو ہم نے سنبھالا ہوا ہے یہ تو چند اللہ والے تھے جنہوں نے ان چیزوں کی بنیاد رکھی اور یہ لوگ رات دن رات دن بیٹھ کر محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تمہارے سامنے کہتے ہیں میرے کہتے ہیں اور لوگوں کے فتوے اپنے اوپر لے کر پھر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دبانے ہوئے قوم کو احسان مند ہونا چاہیے مولوی بچہ احسان مانو کہ تم خدا کا احسان نہیں مانتے ہو خدا بند کریم دل احسان ہوگا یہ احسان کون کا کم ہے کہ تجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے اگر کسی کے گھر میں پیدا ہو جاتا چوڑے چمار کے گھر میں پیدا ہو جاتا خدا کی قسم نہ کلمہ ملتا نہ ایمان ملتا نہ قرآن ملتا سور کھا کھا کے مر جاتا یہ خدا بند کریم کا کتنے کو تھوڑا آسان ہے اور پھر دنیا کا دستور ہے اور دنیا کا اصول ہے کہ کوئی آدمی اپنے محبوب کا پتہ بتانے کو تیار نہیں کوئی نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو میرے سوا کوئی دیکھے یا اس کو اپنے پاس بٹھائے اور اللہ پاک کا یہ کتنا بڑا تجھ پہ کرم ہے کہ خدا بند کریم نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا مگر کون مانے اس لیے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو موتا ہی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب لوگ اتنے بگڑ جائیں گے نوجوان اپنی ماں کے سر پہ جوتے مارے گا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں نئی بات پناہ مانگو اس وقت سے نئی باقی رہے گا اسلام مگر رسم اس کی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے نئی باقی رہے گا قرآن مگر نام اس کا صحابہ اکرام رسمان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی جماعت تشریف لے جا رہی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہے صاحبہ احترام کی آنکھوں نے دیکھا سن جانور ہیں جن کے پروں پہ قرآن آیات لکھی ہوئی ہیں اور وہ گندگی کھا رہے ہیں غلاظت کھا رہے ہیں صحابہ اکرام لرس گئے کانپ گئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے قرآن کی توہین ہو گئی قرآن کریم کی بے ادبی گندگی ہو گئی پر اوپر قرآن کریم لکھا ہے اور سے گندگی کھا رہے ہیں پر میں امت پہ ایک وقت ایسا ہی آئے گا پڑھیں گے قرآن مگر کام ایسے کریں گے جیسے یہ تمہیں کر کے دکھلا رہے ہیں ارشاد فرمان مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگا ایک وقت میری امت سے ایسا آئے گا پرانی کریم پڑھیں گے مگر حلق کے نیچے نہیں اترے گا ارشاد فرمان مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور صلاح مانگو اس وقت سے جب ہر گھر سے کنڈری کی آواز آنے لگے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگو موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو اتنی شدید پیاس لگتی ہے ہمنتر پیا تو پیاس نہیں بجتی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگا موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو لاکھوں برس تک منہ میں کروا پر موجود رہے گا ارشاد فرمان علیہ وسلم نے لگا موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو کیا چیز نہیں بتلائی زندگی کے لمحات گزارنے کے لیے ہر صوبے میں مسلمانوں کو رہنمائی فرمائی مگر ہم نے تو ماننے کا ارادہ ہی کبھی نہیں کیا کبھی اللہ والوں کو ڈوب دیا کبھی بزرگا کے دین کے پیچھے لگ گئے اور کبھی انگریز کی تالوں میں آ کر کے اللہ والوں کی اس طریقے سے مخالفت کی کہ ان سے کٹ کر کے رہے کوئی فتوے بازی میں الٹ گیا کوئی کسی بارے میں الٹ گیا ابھی یہ ہمارے بھائی محمد علی صاحب اعلان کر رہے تھے نا مسلم صاحب کے صاحب جا دے کہ تین طلاق کی کتاب لے جانا تو میں ڈر گیا کہ نہیں نا لوگ سمجھے کہ گھر جا کر سب تین طلاق دے دیے ایک مسئلہ ہے مختلف ہی مسئلہ ہے صحیح مسئلہ یہی ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے کئی پھکی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک لاکھ دے دو پر ہم تو ایک ہی مانیں گے بابا کون منع کرے ان کو عوام کے لیے یہ مسئلے بعض مرتبہ پریشان کن بن جاتے ہیں اور عوام بھی دلچسپی بڑی دیتے ہیں جھگڑے کا مسئلہ ہونا پھر خدا خدا کے حاجی صاحب آگے آتے ہیں اور یہ اگر دس ہزار روپیہ خرچ ہوگا نا میں چلنا ہی نہیں جھگڑا تھا کسی آپس میں سوچا ضرور کر ہوں اگر ہمارے اکادر ان چیزوں کی طرف دھیان نہ دیتے کہ عوام کو نہ انتشار کا شکار ہونے دو ان کو جھگڑوں میں مت کرنے دو تو آج خدا جانے ہم تک کیا ہو جاتا کچھ لوگ گالیاں دے کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں جب تک وہ اپنے باغ میں تقریر میں گالیاں اللہ والوں کو نہ دے دے اس وقت تک طبیعت خیر نہیں ہوتی اب میں گالیاں کیسے دوں مجھے مشائق نے اساتذہ نے گالیاں تو سکھائی ہی نہیں مجھے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی کستوری سکھائی کہوں گا کہ ارے مالی ندی گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا ارے مالی ندی گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا چمن ہے چاری کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا کوئی فائدہ نہیں گالیاں دیں اور مولوی بھی اگر گالی دے تو بازار میں گالی دینے والوں کی کمی ہے اب میں گالیاں شروع ہو جاؤں میرا تو یقین ہے کہ جتنے بھی آپ لوگ تشریف فرما ہے مجھ سے مجھ سے اچھی طرح گالیاں دینا آپ لوگ جانا تو میں ہم ہاں کسی لیے بھی ادبی کروں گال اگر ہو سکتا ہے تو کچھ ایسا کام کر جس سے قوم کا ملک کا فائدہ بگاڑ کرنے میں تو کچھ دیر نہیں لگتی جتنا چاہو بگاڑ کے کر کے رکھ دو کچھ دیر نہیں لگتی اور بگاڑ کے لوگ بگڑتا بھی ہے اور خوش بڑے رہتے ہیں اور پھر جو بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو گالیاں دینا ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ مت ستا ظالم کسی کو مت کسی کی آہل ہے مت ستا ظالم کسی کو مت کسی کی آہل ہے دل کے دکھ بھی نادا عرص بھی کسی کو پریشان کرنا کسی کو خام خام خا موضی انسان ٹھہرانا یہ تو کوئی دانائی کی بات ہے عقل مند وہ آدمی ہے جو کام کی بات ہے کوئی الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس دین متین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی تیرا خرچ کچھ نہیں ہوا تجھے کلمہ مفت میں مل گیا اللہ کا قرآن مفت میں مل گیا ایمان مفت میں مل گیا تجھے قدر کہتے ہو اور مدینہ مربرہ میں گمب کے خدرا کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھتے ہیں اور کالی کملی والے تیرا اس اللہ کے قرآن پہ کیا خرچ ہوا تھا مکے کی گلی گلی گوا پہاڑ کا ایک ایک ذرا گوا سہرا گوا مکے کا ایک ایک سو گوا سارا مکہ گوا تیرہ برس کے دن گوا رات گوا چاند ستارے سورج گوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی چین نہ ملا اتنی پریشانی کہتا ہے میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا اپنے ابا کے ساتھ مکے میں آیا میری نظر نے دیکھا میری آنکھ نے دیکھا بہت بڑا لوگوں کا بکم لگا ہوا ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر ہے ہر ایک کے ہاتھ میں روڑا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں ہڈی ہے چاروں طرف سے زبردست پتھروں کی بارش ہو رہی ہے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں اوپری کرتے اتنا مارا تمام لباس مبارک لہو میں ڈوب گیا سیدہ سیرب رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائی ہاتھ میں پانی کا پیالہ زمین پہ پیالہ رکھ دیا ابا جان کو لپٹ گئی اور کہنے لگے مکے والوں میرے ابا کا قصور بتاؤ جرم بتاؤ خطا بتاؤ اگر قرضہ دینا ہو میں مزدوری کر کر کے چکا دوں گی میرے ابا کو نہ مارو صاحب کہتا میرے دیش کے دیش بچی کے کپڑے بھی خون لوٹ ہو گئے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ تشریف فرما ہو کر پانی کا پیالہ منہ مبارک سے لگایا گھوٹ لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا پانچ پانچ دن کے فاقے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا آج ہم اسی لیے تو قدر نہیں کرتے کہ ہمارا اس دین پہ خرچ کچھ نہیں ہوا اگر خرچ ہو چکا ہوتا تو ہمیں تکلیف ہوتی شہاب کرام کا خرچ ہوا یا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچ ہوا مولانا فرما رہے تھے کہ صحابہ اسلام کا مقام بڑا اونچا ہے اب بتاؤ میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ میں سے جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پتھر مارا کرتے تھے آپ میں سے وہاں پہ تھے تم کا تمہارے باپ دادا اچھا ہوا نہیں تھے ورنہ پتھر ہی مارتے کے ہاں، ہاں، اس وقت چلنا پڑنا کوئی آسان کام نہ تھا انگاروں سے کھیلنا تھا کلمہ پڑنا پھانسی کرنا تھا ٹیلا بنا دیا جاتا تھا کلمہ پڑھنے والے کا تم آج ان جان اشاروں کو تنقید کرتے ہو وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور کے ساتھ رہ کر فاقے کاٹے اگر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جہاد کے موقع پر پندرہ دن تک ہم نے روٹی کے ٹکڑے کی شکل نہیں دی جنہوں نے ایسی مصیبتیں کاٹی ہیں آج ان پر تنقید کی جاتی ہے اور برے سے برا کوئی نہیں کہتا ابو جہل کو گالیاں ہم نے دیتے نہیں سنا ابو لہب کو گالیاں نہیں دیتے عثمان صاحبہ کو گالیاں نہیں دیتے ملیز ابن مزیرہ کو کوئی گالیاں نہیں دیتا امیہ ابن خلق کو کوئی گالیاں نہیں دیتا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ان سے جو رشتے داری ہے اور صحابہ کرام سے عدامت ہے کافروں کو گالیاں نہیں دیتے حالانکہ صحابہ کرام کی تمام چیزیں گرا لی تمام چیزیں آج ہم کاروبار کرتے ہیں گاٹ جو ہے نا دکاندار کے پاس یہ نیت سے آتا ہے اگر تھوڑی سی نظر پھیر لے گا تو میں اسے ان شاء اللہ دوں گا اور دکاندار کہتا ہے اگر تھوڑا سا تو بھول جائے تو ایسا رگڑ دوں گا آٹھ دن ہو جائے دونوں کی نیت میں خرابی جب نیل کے جایا کرتی ہے اجتماعی طور پر اصل کام وہاں سے خراب ہوتا ہے تمام لوگوں کی نیتیں خراب ہو گئی کو ہر کوئی اپنا مطلب کہہ رہا ہے پچھلے دنوں یہاں ملتان میں ایک جنازے کے ساتھ میں قبرستان گیا تو عموماً لوگ پیسے پیسے لے کر کھودنے والوں سے قبر کھجواتے ہیں وہ دو آدمی پکڑے پکڑے جنازہ لے کر قبرستان میں دوسرے کو دوڑ کے آئے یہاں کی بات ملتان کی مجھے کہنے لگے کہ والے کو مسلمان دنیا کا دستور ہے میں نے پوچھ لیا کہ خیر ہے بھائی کیا بات کیا حال ہے کہنے لگے اتنا مندا اتنا مندا سب کے لیے دعا کرتا جمعے میں یہ ایک پانچویں دن کو مردہ لے کے آیا ہے ہمارے لیے بھی دعا کر کم سے کم تیسرے دن کا جگہ آ جایا کرے اس نے غلط نہیں کہا ان کا کاروبار ہے یہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا کاروبار روز چلے ایک دوسرے شہر میں ایک دن چلتے چلتے ایک آدمی نے میرا بازو پکڑا کہنے لگا میرا کاروبار بڑا ٹھنڈا دعا کر دے مولویوں کی تو عادت ہوتی ہے نا فوراً کیا اللہ برکت ڈال لے انہوں نے یہی پوچھ لیا کہ تیرا دھندا کیا ہے لگا لگتا ہم بیچتا ہوں اجتماعی طور پر مزاج بگڑ گیا جس کا سنوارنا اور سنبھالنا بڑا مشکل بنا ہوا ہے اور پھر تماشا یہ کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ صاحب دین کی معلومات مجھے بہت زیادہ ہے میں بہت دیندار ہوں اور میرا علم اتنا ہے کہ اٹھایا نہیں جاتا مولانا ملازم صاحب گلانی سب قید رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ تو آج کی بات ہو گئی نا کہ مولوی مسجد کے لیے وقف ہو گیا مولوی نکار جنازے کے لیے وقف ہو گیا اور بابو جو ہے وہ حکمرانی کے لیے وقف ہو گیا ایک وقت ایسا تھا لکھتے ہیں اگر خانوی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ سلطان عالم بادشاہ ہو کر حکمران ہو کر فرما روا ہو کر پورا ہندوستان خیبر سے لے کر کراٹا گاؤں کی پہاڑیوں تک کا حکمراں جہاں بادشاہ تھا وہاں پانچ ہزار حدیثیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یاد دلی کے بادشاہ کو پانچ ہزار حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یاد تھی اور چالیس علماء کو مقرر کر رکھا تھا فتوا لکھنے کے لیے رات کو دو گھنٹے خود سنتا گھومتا تھا اور کام پیدا کرتا تھا اور معلومات کرتا تھا بادشاہ ہوتا نیل زاہد ایک سخت گزرا ہے یہ علماء حضرات جانتے ہیں منصوب کا بہت بڑا عالم ہے کئی کتابیں ہیں اس کی ملا جلال امیر عامہ وغیرہ مجھے تو نام ہی آتے ہیں کوئی پلانیہ ہے یہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنا پائک آدمی اتنا اونچا آدمی ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم میر زاہد کے شاگرد ہے شاہ ولی اللہ کے باپ کا استاد ہے میر زاہد اور اس کی لکھی ہوئی کتابیں آج تک عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے خود یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کیا ہوا اگر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اگلی بات سنو جہاں یہ منصب کا امام تھا جہاں اتنا بڑا عالم تھا وہاں عالمگیر کی فوج کا کمانڈر چیف تھا سیدھا سالار تھا اعلیٰ منصب پہ فیضیاب تھا عالم بھی تھا اور عالمگیر کی فوج کا سب سے بڑا کرنل اور جرنیل تھا علم بہت زیادہ ہو گیا نا جو دوسرے سے خدا کرتے ہیں ان کا کتنا بڑا علم ہوگا الدین خلجی رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہے یہ طلباء اور یہ علماء ان مدرسین سے پوچھو بادشاہ بھی ہے اور دور سے کتنا پیارا تعلق ہے یہ بات بات ہو گئی نا کہ جو سارے بار ہو گئے ان شاء اللہ وہ مسجد کو نہیں بڑھتا تھانے دار نماز نہیں پڑھتا تحصیل دار نماز نہیں پڑھتا ایک ہی نماز نہیں پڑھتا دوسری نماز نہیں پڑھتا تم کہوں گے گھر پڑتا ہوگا کیوں اور جو نام ہے گھر سے بڑھ گئے جب یہ بڑے بڑے لوگ مر جاتے نماز نہیں پڑھتا تحسین دار نماز نہیں پڑھتا ایک ہی نماز نہیں پڑھتا دوسری نماز نہیں پڑھتا تم کہو گے گھر پڑتا ہوگا کیوں اور جو نام کیسے گئے گا ہر جب یہ بڑے بڑے لوگ مر جاتے ہیں چودھری صاحب مر گیا خان صاحب مر گیا ملک صاحب مر گیا شیخ مر گیا علاقے کے سارے مالویوں کو اکٹھا کر کے قرآن پڑھاتے ہیں پھر مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہو کی کہتا ہے امال اکاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو آج تو اتنا قرآن پڑھو میرے ابا مرحوم کو بری میں کھوس جانا ٹھوکرے گا داخلہ تو ملنا نہیں ساری عمر میں اللہ کا قرآن کھول کر کبھی خوش نہیں ہوا کبھی ایک گھنٹہ بھی اس سے نہیں بیٹھا کہ اللہ کا قرآن سنوں گا آج کل دے آپ کے پاس کر کے ضرور کھول پھر بھی غلط ہم سے جنت مانگتے ہیں باپ کے لیے اور معاوضہ کیا ہے مربے کا مالک خود بنتا ہے بنگلے کا مالک خود بنتا ہے کوٹھی کا مالک خود بنتا ہے بینک بیلنس کا مالک خود بنتا ہے کار اسکوٹر موٹر کا مالک خود بنتا ہے باغ بہار کا مالک خود بنتا ہے ہم ایک پہیا چاول متھے میں مار کے جنت کھٹنا چاہتا ہے بھائی اکان مولوی سے متھے مار کے اور وہ بھی آپ کھا دو باجرا گوشت پیو بنیاد کٹے کے گوشت اچھا جی میں تو گیس کا مریض ہے میں بڑا گوشت کھا نہیں سکتا تو تیرا پیو اجے تھوڑا ہی ہے کمرہ تجھ پہ آؤ کرتے کھائی جانا بارے میں غور نہ جب مر گیا بڑا آدمی پھر برادری کا آدمی آگے بڑھتا ہے اور سنت کے مطابق دینا کفن سنت کے مطابق دینا قبر میں سنت کے مطابق اتارنا قبر کو سنت کے مطابق بنانا اور حضرت جی بالکل ٹھیک کرنا چاہیے اور ضرور کریں گے مگر یہ تو بتا دو جس نے سات برس تک فرضوں کی چھٹی رکھی واجبات بات کو ٹھکرا کبھی قرآن کو سچار بھی نہ جانا آج سنت آج بعد کفن کا سنت ہونا کیا کرے گا کیسے کام کر جائے گا اندھیر کھاتا بھی جاؤں گا تم اس لیے پرانے کریم کہتا روزے گا پچکاوے گا اور ہر دوائیوں کا دبا من اوپیا کتاب ہوں جس مالی میں اپنی یا نہیں تنی لمبا کتاب یا کاش یہ میرے کھبے ہاتھ میں نام آمال نہ ملتا تو اچھا تھا وہ لمال دیا میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو بہتر تھا ماں اگنا مالیا اے میرا مال اب میرے کام لیا الگ اور میری بات آج میرے کام لائی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی تلخیوں میں گزار دی پریشانیوں میں گزار دی ان کا بننا اور لوگوں تم کیا سمجھو تم کیا جانو ایک دل بھی ایسا نہیں جس دل میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو کیا کہنا اس نبی کی عظمت کا جس دن جس نبی کے سدا سگے چچا کے دین کے لیے دین کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کی توحید کے لیے سگے چچا کے گیارہ ٹکڑے کر دیے گئے جس کی بیٹی کو میزا مارا اونٹ سے نیچے گرا دیا پیٹ ساتھی ہو گیا دو سال تک تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئی آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پھوک مار کے جنت مل جائے گی ہمیں تو صرف ایک نگاہ بنانے سے جنت مل جائے گی اگر یہ ملتی تو آپ کرام سے کمرے لینا نہ اٹھے گا ان کے کاروبار ان کے معاملات ان کی کے برخات یہ تمام کے تمام ہم لوگوں سے صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی نے زمین خریدی اور دوسرے صحابی نے زمین بیچی جس نے زمین خریدی تھی اس نے بنیادیں کھدوائی اور کھدوائی تو کھوجتے کھوجتے سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکل آیا سونے کا بھرا ہوا مٹکا آیا بنیاد میں سے کھوجتے کھوجتے ہمارے زمانے میں اگر ایسا ہو جائے ہم تو مزدوروں کو فوراً بگا دیں گے پتہ نہ جائے جاؤ جاؤ آج ہمارا کام نہیں کرنے چلے ارادہ آج چھٹی کرو یہ رشتے دار نہ بن جائے کسی نے نہیں دیکھا جس آدمی نے زمین خریدی تھی مکہ کا سونے کا بھرا ہوا سر پہ اٹھا کر اس کے پاس لے گیا جس سے زمین خریدی تھی میں نے زمین کے پیسے دیے یہ سونے کا بھرا ہوا مت کا زمین میں سے ملا یہ تیرا ہے سنبھال لے تو سارے ورگا ہوں نا جدا کلا جدا کلا خراب ہوگی جی۔ اگر یہ صحابی ہے حضور کا جس کی نیل کتنی صاف ہے کہ غریب آدمی ہو کر سونے کا بھاؤ مٹکا دے کے آ گیا آگے وہ بھی تو ہی ہے کہنے لگا مجھے میرے دادا نے نہیں بتایا میرے ابا نے مجھے نہیں بتایا میں نے یہ گھڑا بھرا ہوا سونے کا خود دفن نہیں کیا اس لیے میرا نہیں تیرا ہے بعض بدبخت کہتے ہیں نا کہ صحابہ اسلام آپس میں لڑا کرتے تھے صحابہ کی لڑائی یہ ہے آج میری تیری لڑائی یہ ہے مکان میرا دکان میری جائیداد میری دولت میری گلی میری ہر چیز میری صحابہ لڑتے ضرور تھے میں بھی مانتا ہوں لیکن ان کی لڑائی یہ ہے یہ سونے کا بڑھاوا مت کا میرا نہیں تیرا یہ فرق ہے صحابہ کی اور تیری لڑائی صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس نہ کر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری عمر میں لاکھوں مرتبہ کالی کمنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار صحابہ وہ ہے جن کا امام کالی کمنے والا تھا صحابہ وہ ہے جن کا استاد امام الانبیاء تھا صحابہ وہ ہے جن کا پیر چرم چارے کائنات تھے اور خدا کی قسم صحابہ وہ ہے جن کے بچوں کے نام بھی حضور نے رکھے کا مقابلہ کون کر سکتا ہے درختوں کے پتے چبا کر قرآن کی حفاظت کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درختوں کے پتے چبا کر قرآن کی تلاوت کی آج کے مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی کٹائی پہ لیٹ کر قرآن پڑا آج تو مساریوں پہ لیٹ کر قرآن کریم نہیں پڑھتا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں دو دو پتھر پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑا تو ہزاروں لوگ کھا کر قرآن نہیں پڑھتا صحابہ آپس میں لڑ رہے ہیں میں مانتا ہوں زمین خریدنے والا صحابی یہ کہتا ہے اپنی بلا کو سنبھال یہ سونے کا بھرا ہوا مکہ میرا نہیں تیرا ہے جس نے زمین بیچی تھی وہ کہتا ہے رب دل دلال کی قسم یہ سونے کا بھرا ہوا مکہ میرا نہیں تیرا ہے دو پارٹیاں ایک عورت سے جھگڑ پڑی ایک پارٹی کا میری ہماری ہے دوسری پارٹی کا ٹی ہماری ہے ایک فیصلہ کرانے کے لیے دنیا دار تیر کے پاس چلے گئے اس نے سوچا جس عورت سے یہ جھگڑ رہے ہیں وہ سودا تو اچھا ہی ہوگا کرے لگا پہلے مال دکھاؤ فیصلہ پھر ہوگا پہلے مال دکھاؤ انہوں نے لا کر کے سامنے کھڑی کر دی تو تھی میرا نہیں پڑی کہنے لگا دونوں ہی بات جاؤ میری ہے جہاں ایسے پنچایتی ہیں وہاں فیصلے کون کرے گا صحابہ لڑ رہے سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا وہ کہتا میرا نہیں تیرا چلو مقدمہ لے کر مدینے کے جج کے پاس چلے گئے وہ کہتا دیکھو جی، بلا میرے گلے ڈال ہے زمین خریدنے والا صحابی کا کہنے لگا ربی گل جلال کی قدم سے میں نے کلمہ پڑا پرائے حق کے پانی کی بوجھ بھی میرے الگ سے نہیں گزری جس میں سبھی بے بھی کہنے لگا جب سے میں نے کلمہ پڑا آج تک غلط بات میری زبان سے نہیں نکلی وہ مدینہ منورہ کا جو جج ہے وہ بھی حضور کا صحابی ہے جو سادے زمانے میں ہوں گا نا تو کہنے تو سب دو یا جا نہیں آدمی کو ٹھیک پڑھا دو ہمارے یہاں دیکھو کئی مرتبہ میں بچ پاتا ہوں کہ اگر وہاں ہوتا تو میں کہ کٹا لو جلدی کرو کیا کرو کھائی نہیں سونے کا بھرا ہوا مٹکا تو چھوڑنے والی کیا آج وہ مدینے کا جج ہے اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت کروایا کون تھا مدینہ آج بھی جا کر کے مدینہ منورہ میں دیکھ لو گنبد خبرا سے ٹکرا کی آتی ہے خدا کی قدم جو خوشبو آج بھی اس ہوا میں موجود ہے وہ منوں کو چوری اور مجھ کو امر کھڑکنے میں نہیں آ سکتی جو گنبد خبرا سے ٹکرا کے ہوا آتی ہے اس میں خوشبو موجود ہے آج بھی مدینے کی ہوا ملانے مدینے کی شان نرالی مدینے کی عظمت نرالی عبد الجلال کی قسم مدینے کا کتا نرالا بلی نرالی یہ ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں ذرا پوچھ کر دیکھو کتا بھی بلی بھی مرغی بھی تینوں چیزیں ایک جگہ کھڑی ہوتی ہے کتا بلی کو نہیں چھیڑتا بلی مرغی کو نہیں چھیڑتی اور مدینے کا کتا تھرا گیا اور پاکستان کے مسلمان کو حیا نہ آیا صحابہ رام کو اب بھی بھاگتا ہے تاریخی واقعہ ہے یہ تو ساری پیار لے کر صحابہ کرام کو بھونکنا کیسے جائز ہو جائے گا اب یہ بھی کوئی تاریخ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں صحیح رہے تھے اور راوی جو ہے وہ کھجوروں کی آڑ میں کھڑا ہو کر روایت کر رہا ہے حسین راوی ہے خاندان نبوت کے گلے پہ چھڑے چل گئے وہ کھڑا ہو کے روایت ہی کرتا پھر کچھ کو آواز آئی کچھ کو آواز آئی نہ کوئی کتاب نہ کوئی کا نہ کوئی کہانی نہ قرآن نہ حدیث نہ روایت نہ لینا نہ دینا نا راضی آپ دے اکیلا راضی ہو بڑا گاڑیا تھا جب تیر چل گیا تو میرا حسین خوشیر آپ کا کمال کون کرے میں اس کو راجی چھوڑ مسلمان نہیں مانتا کہ نواز ہے رسوئی کا خاندان گوا ہو رہا ہو اور کوئی خاموشی بھی کھڑا ہو کر دیکھتا رہے دیکھ نہیں سکتا گوارا نہیں کر سکتا مدینے کا جج موجود ہے وہ بھی صحابی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں نے کہا یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا میں بھی لینے کو تیار نہیں دوسرا کہتا میں بھی لینے کو تیار نہیں فرمایا تمہارے پاس اولاد کیا ہے یہ صحابی کہنے لگا لڑکی ہے دوسری نے کیا لڑکا ہے فرمایا جج نے ایک تیرا لڑکا ایک کی لڑکی دونوں کی شادی کر دو اور یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا اس کے حوالے کر دو کیا انداز ہے صحابہ کرام کے انصاف کا کسی طور پر اپنی طرف بات فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ابو رضی اللہ عنہ نے بیت المال میں جھاڑو دی ایک چونی مل گئی فاروق اعظم کا پوتا بالکل چھوٹا سا کریم کھڑا ہے اس کے ہاتھ پہ رکھ دی بچہ کی شہ لے کے کھا گا اس نے منہ میں ڈال لیا فاروق اعظم آدم اللہ دلہ عنہ نے بچے کو بلایا تو صاف نہ بولا فرمایا بیٹے منہ میں کیا ہے کہنے لگا پیسہ کہاں سے آیا ابو متاثر نے دیا بلا کے فرمایا کوڑے مار مار کر تیرا چہرہ بدل دوں گا قوم کے پیسہ قوم کا کھلا دمری کچھ بھی ہو اور تجھے آرام کھلانے کے لیے میری آل کے سوا اور کوئی نہ ملا اور کوئی نہیں ملا پورے کرکٹ میں پڑا ہوا ایک پیسہ مل گیا چونی اور بچے کے ہاتھ میں رکھ دی فاروق نے فرمایا کوڑے مار مار کر تیری شکل بدل دوں گا میری نسل کے ہاتھ پر یہ ناجائز کام کا پیسہ تم نے کیوں رکھا تھے ایک ایک پیسہ کا ہے اور آج ہر سل کا ترمیم بھی سارے سارا ہی میرا ہے پوچھو وہ جھگڑا ہوا نا ماں بیٹے کا نراس کے مسئلے پر ماں مولوی کے پاس آئی کہنے لگی سو روپیہ دیں گی ایک فتوے کا فتوا میرا چھ کر دے گا تیرا ہو رہا ہے اس زمانے میں سو روپئے کی بڑی قیمت تھی کہنے لگا سو روپئے پہلے نکال مسئلے جتنے چاہے چاہے سیدھے کرا لیں یا تیرے کرا لیں کام آتے ہیں مجھے فتوا دینے کا بھی زمانہ تھا آجم انداز تھا فتوے کا ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہندوستان میں بھی ایک مولانا نے فتوا دیا تھا کہ جو بندی عقیدہ رکھنے والے کو جو بھی والے کو مسلام کہہ دے اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے ہاں, ہاں، چھوٹے چھوٹے تھے ہم پڑھتے تھے جو فتوا ہم نے سنا کہ یہ فتوا دیا گیا فیصلہ نے دیا تھا بارہ سال ملنے کے زمانے میں ہم نے سنا ختم ڈال دیا جو بھی عقیدہ رکھنے والے کو سلام علیکم تو کیا وعلیکم السلام بھی جو کہے گا اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی ایک مسجد کا خادم تھا اس کا کوئی کام نہیں بن رہا تھا وہ تو سیدھا اس مولانا کے پاس پہنچا اور جا کے کہنے لگا جی السلام علیکم وعلیکم السلام میراد اچھے ہیں تشریف رکھیے عدت میں نے سنا ہے آپ نے اس طرح کر کے فتوا دیا ہے لگا میں نے فتوا دیا ہے اور تحقیق سے دیا ہے سوچ کر دیا ہے کہنے لگا حضرت بالکل ٹھیک ہے میں کٹر دیوبندی ہوں آپ نے والے کو مسلام ہی دیا ہے آپ سے تو فارغ ہوگی بھی لاؤ میرے حوالے فتوے کے مطابق بھی میرا کام بن رہا ہے دعائیں دوں گا مہربانی فتوا دینا بڑا آسان ہے بیوی کون تھے یہ ایک آدھ بڑی مشکل سے ملتی ہے یار کی کھیر تو نہیں جو آنے بدلے مہینے پہ لے جائے گی یہاں باول نگر ضلع میں ایک مولوی کو کیا عادت پڑی ہر تقریر میں کہے جو دو بندی عالم نکاح پڑھا دے وہ نکاح ہی نہیں ہوتا دوبارہ کرنا پڑے گا اولاد حرام کی ہے فلاں ہے فلاں ہے ایک دن اس شہر میں کھڑے ہو کر کے اگر تقریر کر رہے تھے نبے سال کا پورا اٹھ کھڑا ہوا اور کافل لگا میں لو اللہ پاک کی قسم ہے تیرے پیو نکاح والا نے غلام قادر بچو جو بندی نے پڑھایا ہی آپ حرام بکون بنے ایک اور زمانے کی گل ہے ہوں زمانہ ہے اپنے زمان زمانے بدل لی اپنے نہ دیا کر تکوا اختیار کر اور اگر فتو کی بات پہ آئے گا تو آ شیخ الند رحمت اللہ علیہ کو گزر دیا جا رہا ہے دینے والوں کی نظر پڑی پہ کمر پہ کالی کالی نشانات موجود ہے پوچھا گیا شیخ مدنی رحمت اللہ علی اگر الند کی کمر پہ نشانات کیسے ہے جواب ملا کہ انگریز نے ترکستان کے مسلمانوں کو کافر لکھوا لیا تھا اور بے شمار لوگوں نے لکھ دیا تھا اگر شیخ الہند سے دستخط کرانا چاہتے تھے کفر کی فتوی سے دستخط کر دو حضرت نے فرمایا میں اپنی جان کا قیمت بلوا سکتا ہوں پر ایماندار کو کافر نہیں کہہ سکتا آخری وقت اگر شاک نندر احمد اللہ علیہ کا شاگردوں کی جماعت بیٹھی ہے تھوڑا سا افاقہ ہوا بے ہوشی سے رونے لگے پوچھا حضرات نے کیا بات ہے فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی میری آرزو پوری نہ ہو سکی میری حسرت نہ نکل سکی میری تمنا تھی اللہ کی راہ میں میری جان کا قیمہ بنا دیا جاتا مگر افسوس بستر پہ موت آ رہی ہے یہ لوگ تھے جو سوچ کر فتوا دیا کرتے تھے آج کوئی خیر المدارس سے قرآن یاد کر کے نکلے گا کوئی قاسم العلوم سے یاد کرے گا کوئی دار العلوم سے یاد کرے گا کوئی مظاہر العلوم سے یاد کرے گا خدا کی قسم جب سے مدنی کی باری آئے گی مالٹی کی جیل کی کوٹڑی کھڑے کھڑے مکئی پیستے ہیں ادھر سچی چلتی ہے ادھر حسین قرآن یاد کرتا ہے کی فوج میں برتی ہونا حرام ہے ختم دیا شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ کراچی کی اس میں لکھا مولانا کو کراچی کا لب کر لیا گیا اور افسر کہنے لگا مولانا کیا آپ نے یہ فتوا دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں برتی ہونا حرام ہے میرے جیسا ہوتا فوراً فارم نکل جاتا او ہو کسی میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھے چکر کاٹ لینا تھا مگر یہ وہ تھا جس نے چار سال تک شیخ الہند کے ساتھ رہ کر کاہرا کے جیل کی کوٹڑی میں اٹھارہ پیر مکئی پیس ہی خدا کا قرآن دیا فرمانے لگے فتوا دیا تھا اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتوا دیتا رہوں گا انگریز کا یہ رضا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے گھر ہے سزا دینا تیرا کام ہے سزا دینا میرا کام ہے اصل تو میرے جتنے اکادر بھی گزرے ہیں یا موجود ہیں الحمدللہ میرا دامن موتیوں سے بھرپور ہے یہ اکادر جو تھے اللہ والے ان کا اتنا اونچا مقام کہ رات کو مسلح سے آپ تھے صبح کو اٹھ کر کے جہاد میں مصروف ہو کر مجاہد بن جاتے ہیں میدان سے پوچھو آپ کی پیسانی میں گولی لگی انگریز نے ماری لوگوں کی دھار دور جا کے پڑی نظر جواب دے گئی حضرت گنگوہی نے دیکھا پوچھا مولانا کیا ہوا بیٹھ کہتے گئے فرمانے لگے مولانا میری نظر جواب دے گئی میری پریشانی میں گولی لگ گئی حضرت گنگوہی آگے بڑھے اور گرو پڑھ کے دم کر دیا اور ہاتھ پھیر دیا حضرت بھی فرماتے ہیں ادھر گنگوہی نے ہاتھ پھیرا دم دیا ادھر مین پہ جانے میں خراب بھی نارے بہت آگے تھے اور جب تم ہم سے پوچھو گے میں مجاہد پیش کروں گا کا میدان بھی میں دکھلاؤں گا جعفر فریق رحمت اللہ علی کو لاہور کے میدان میں لایا گیا مولانا حمید اللہ پٹنہ والے مولانا جعفر دافر مولانا مولانا سورت والے تین عالم تین کو بیس بیس سے لوہا پیروں میں ڈال کر چابک مار مار کر انگریز لاہور دھکیل کے لایا کرنے والے نہیں مولانا موا لگا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں اطلاع ملی کسی وکیلوں کو پھانسی تھا رات کا وقت تھا اور تو ہمارے پلے کچھ نہ پڑا خاص کھڑا ہوا تھا ہم نے تم سے دبا کر روزے کی نیت کر لی اللہ کے حضور میں روزہ دار ہو کے جانا چاہیے اس لیے ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ آئی آ چلتے قوم چند لہر دل آئی دلتے قوم دلیر چند لہر خوان پوچھتا کتنا طرح کدی پنجرے پال سے شیر لوگ ملیں گے نا سامنے اسی پڑتا فلانا پڑا گیا فلانا پڑا گیا تین فر کے کرنا چاہیے پکڑے کے تو اسے نا جو پکڑا ہونے کے قابل ہوگا تجھے پکڑ کے کوئی کیا کرے گا جو تین دن پہلے نہیں کرتا اس لیے کہتا کہاں چل دے جڑے کام اس بندے میں دلیر ہوں گے کون پوچھتا کامت کسرا نو پنجرے پاس سے شہر ہوں گے کتاب چیزوں پیری میری پیڑ میں پیر ہوں گے سب بوتیاں نو بہت بیری پی لال میں پیر ہوں گے اور کچرا خون کے پانی کا بند ہو کے موتی ہیرے پیلال پھیر ہوں گے پھلدار درخت بنو گے بچے گلنے پڑیں بچے کھانے پڑیں گے اور خالی درخت کو بچے کون مارنا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نوج نے کہا اس کی سزا اس فتوے کی سزا تو پھانسی ہے فرمایا الحمدللہ میں دو بل سے کفل ساتھ لے کے آیا ہوں کھدر کا تھان نکال کر میز رکھ دیا فرمایا کیوں یہاں کفن نہیں مل سکتا تھا فرمانے لگے انگریز گورنمنٹ کا کفن پہن کر خدا کے یہاں جاتے ہوئے شرم آتی ہے مقام تھا ان حضرات کا ہر میدان تو ایسا یاد تھا ان لوگوں سے کہ نہیں اب تو لوگ قرآن کریم اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ٹھپ بنا لیتے ہیں بس ایمان وہی میں تو دل ہو جاتا ہے کئی لوگ تقدیریں پوچھتے پھرتے ہیں ادھر ادھر ایک مطلب لاہور فٹ پاتھ سے نارکلی میں ایک ملنگ بیٹھا لوگوں کی تقدیر دیکھ رہا تھا تم بھی دکھا دیا کرو کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی نوکری ملے گی کسی کو کہتا تھا تیری لیڈی کے ساتھ شادی ہو گئی وہ بچاوڑا ہی ہو جاتا تھا مجھے سہارا سور جی لوگوں کے بیچ میں تو ہوتا ہوا میرے ساتھ بھی منا بھی کرتے رہے کہ میں انہیں ٹھیک نہیں اور میں نے کیا دکھاتے ہیں لوگوں سے آگے بڑھ کر کے میں نے بھی ہاتھ کر دیا میں نے کہا تو خانگی دیکھو ذرا میری شادی ہو جائے گی پھر سوچا پاکستان ہے چندے بنے کی نہیں ہوتی اسے اچھی طرح لکیر دیکھتی بھی نہیں نہیں تیری شادی نہیں ہونی میں نے کہا کھوتے تیرے باپ کے آٹھ بچے کھیل رہے ہیں سارا میلہ بگڑ گیا اس کا یقین کرو اللہ والوں کا اثر رہتا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے شہر بانڈ میں ایک پنڈت آ گیا اور کہنے لگا جو بھی کل کی بات بتاتا ہوں کل کی بات بتا دوں گا جو ہونے والا ہے کسی نے آ کر کے حضرت سے کہا کہ حضرت سے ایک پنڈت پھرتا ہے وہ فرما جی پکڑ کے جانا پنڈت کو گھیرے میں لے کر حضرت سے آلہ کھڑا کر دیا حضت نے پوچھا پنڈت جی کیا بات ہے کل لگے کہ جی, میرے پاس ان میں ہے فلاں ہے فلاں میں کل کی بات بتا دیتا ہوں کیا ہوگا حضرت کے پاس ایک چھوٹا رکھا تھا فرما یہ بتائیے تیرے سر میں لگے گا کہ نہیں اب اس نے سوچا جو ہاں کر دی تو پڑے کو رکھ دیں گے نہ کر دی تو پتا کر کے مار دیں گے لگا حضرت اگر کا تو پتا نہیں فرمایا گدے جو آنکھوں سے چھوٹا نظر آ رہا ہے اس کا پتا نہیں اور کل کی باتوں کا کیسے ہی نہیں یہاں کے بندے کو تم صاف کرو اپنے دل میں انصاف صاف کرو تم جا کر دیکھو میں جانا ہے آپ اس لیے اچھے گلیوں کی اچھے پیروں کی شناخت کرو پہچان کرو اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کا عمل کرنے کی طرف پتا کرواؤ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہ وسلم وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحاصل جلالہ علیہ وصحابہ برت اطراب ربنا آتنا فی الدنیا حسنة ربنا آتنا فی الدنیا حسنة فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انك عفو